نمبر چار خوف اور بدمنی یہ عذاب ان مسلمانوں پر بھی ہے جو اقلیتوں کی شکل میں کافروں کے ملکوں میں رہتے ہیں اور ان مسلمانوں پر بھی ہے جو اسلامی ممالک میں رہتے ہیں کفار کے ہاں مسلمانوں کا خون کوئی قیمت نہیں رکھتا اور مسلمانوں کی عزت کو برباد کرنا ان کے مقاصد زندگی میں شامل ہے وہ ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح سے ختم کریں اور کس طرح سے انہیں ستا ستا کر اسلام سے برگشتہ کریں آج کروڑوں مسلمان اپنے اپنے علاقوں سے ہجرت پر مجبور ہیں لاکھوں کو کاٹ دیا گیا ہے عزتیں محفوظ نہیں ہیں معصوم بچوں کو سنگینوں میں پرویا جا رہا ہے گھوڑوں اور کتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تنظیمیں سرگرم ہیں مگر مسلمانوں کو زندہ رہنے کا حق دلانے کے لیے کوئی بھی قدم نہیں بڑھاتا اور ان ملکوں میں جنہیں دنیا کے نقشے پر اسلامی ملک کہا جاتا ہے وہاں بھی نہ اسلام محفوظ ہے نہ مسلمان کافروں کے ایجنٹ ہر جگہ حکومتوں پر براجمان ہیں اور خون مسلم کی ہولی کھیل رہے ہیں اور اسلامی ممالک کو غیر اسلامی تہذیب کا گہوارہ بنانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں